من بسم اللہ الرحیم عزیزان آج دسمبر انیس سو ستہتر کی تیئیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی دوسری آیت سے ہو رہا ہے ٹو فائیو اوور ٹو سابقہ آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ تبارک اللہ زی نزل الفرقانہ نذیر سارا درس اسی ایک آیت کی نظر ہو گیا تھا اور اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں یوں کہیے کہ میرا تو جی نہیں بھرا تھا ایک نقطہ ہے اس کے اندر پھر اسے دوہرا دوں <clears throat> عبد ہی اس نے اس الفرقان کو نازل کیا اپنے عبد پر قرآن کریم میں حضرات انبیاء اکرام کو اور ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں عبد کہا گیا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مذاہب عالم پہ نگاہ ڈالیے ان لوگوں نے اپنے اپنے بانیان مذہب کو ان کے حقیقی مقام سے بہت بلند کر دی یعنی انہیں خدا بنا دیا خدا کا بیٹا بنا دیا غلو کیا قرآن کہتا ہے مبالغہ کیا کسی نے انہیں ان کے مقام سے نیچے نہیں لے آئے اس سے تو ان کی تاکیر ہو جاتی تنقیر ہو جاتی یہ نہیں کیا جوش عقیدت میں انہیں ان کے مقام سے اونچا لے گئے مقام الوحیت میں انہیں داخل کر دی تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ظلم ہے کسی شے کو اس مقام پہ نہ رہنے دینا جس مقام کے لیے وہ بنی ہے یا یہاں اسے ہونا چاہیے خواہ اسے نیچے لے جائیے خواہ اسے اوپر لے جائیے اور اس کو اوپر لے جانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ خدا کے خدا کی خدائی میں شریک ہو گئے اس کے اختیارات میں شریک ہو گئے تو توحید باقی نہ رہی تو اسی لیے قرآن کریم نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو کہ جنہیں ان کے فالوورز متبعین اس درجے سے اوپر لے جا کے خدائی میں شریک کر لیتے تھے عبد کہا کہ یہ ہے ان کا صحیح مقام لیکن اس میں بھی ایک بڑی خصوصیت ہے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ صاحب یہ تو کوئی مقام نہیں ہے اب عام طور پہ اس کا ترجمہ جو غلام کیا جاتا ہے ٹھیک ہے متی فرما وزیر محکوم عبد تو یہ کیا مقام ہے اور اس میں ایک بڑا اہم نقطہ قابل غور ہے ہر جگہ کہا عبد ہی عبد ہوں اس کا غلام اس کا عبد اور توحید کے معنی یہ ہیں کہ جو اس کا عبد ہے وہ دنیا میں کسی اور کا عبد ہو نہیں سکتا اسی لیے جہاں کہا عبد ہو کہا اب آپ دیکھیے کہ قرآن ایک لفظ یا ایک لفظ کے ساتھ ذرا سی اضافت سے بعد کیا کہہ دیا ایک تو انہیں وہ مقام الوحیت سے کے مقام تک جانے سے روک دیا وہی رکھ دیا کہ مقام الوحیت تو حاصل ہی نہیں ان کو ہو سکتا اونچے لے جا ہی نہیں سکتے آپ اور اس کا ابد کہنے سے جو اس کا ہو گیا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا یہ تو پھر عبد ہے اس نے کعبہ کو بیتی کہا ہمارا گھر میرا گھر اب میرے گھر کی نسبت سے اب کعبہ کسی اور کا گھر ہو ہی نہیں سکتا جس چیز کی بھی نسبت خدا اپنی طرف کر لیتا ہے اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ شے کسی اور کی ہو نہیں سکتی تو یہ جو ہے مقام ابدیت انبیاء کرام کا یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا جب انہیں عبد ہو کہا ہے اس کا عبد ساری دنیا کی ابدیت اور غلامی سے ان کو آزاد کر دیا کسی اور کا وہ محکوم متی فرما وزیر غلام عبد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا ہے یہ ہے صحیح مقام عبد ہو کا اور یہی چیز ہے کہ آپ بھی کلمہ شہادت میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کے بعد محمد کے متعلق یہ ہے ابد ہو رسول تو یہ ابدیت جو ہے اتنی بات نہیں ہے وجہ تخصیص ابدہ ہونا جو ہے وجہ ہے یہ ہے وجہ تخصیص اور یہ ہے بلند ترین مقام کائنات کے اندر اس ایک کا تو ہو گیا یہ اور اب یہ کسی اور کا عبد ہو نہیں سکتا تھا اتنی بڑی آزادی دنیا میں کیسے میسر آ سکتی ہے اسی کو آ سکتی ہے جو عبد ہو ہو جائے جب آپ کسی ایک کی طرف منہ کریں گے رخ کریں گے باقی ساری دنیا کی طرف پشت کرنی پڑے گی آپ کو ایک وقت میں ایک سے زائد سمت کی طرف آپ اپنا رخ کر نہیں سکتے اسی لیے دعا ابراہیم کا ابراہیمی جو توحید کے لیے آئی ہے انی وجہ تو وجہ علی اللہ جی فتح سماوات ول ارد حنیف ہوں ماں آنا من المشرقین غور کیجیے بات کر کے میں نے تو اپنا رخ اس طرف کر لیا اب سوال ہی نہیں ہے کہ اس رخ میں کوئی دوسرا شریک ہو سکے رخ تو ایک وقت میں ایک ہی سمت کی طرف رہے گا جو عبد ہو ہے وہ عبد ہو تو رہے گا اور کسی اور کا عبد ہو نہیں سکتا اس لیے کہ اگلی آیت میں یہ کہا کہ نلزی لہو ملک کو والارض عبد ابد اس کا کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اقتدار اور اختیار اسی کا ہے کسی اور کا نہیں ہے اور یہ جو کہا کہ باقی اہل مذاہب نے اپنے اپنے بانیان مذہب کو یہ بانیان مذہب کا لفظ میں ان کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں ورنہ یہ رسول دین کے بانی نہیں ہوتے تھے یہ رسول ہوتے تھے اس نقطے کو بھی سمجھ لیجئے دین کسی پیغمبر کا نہیں ہو سکتا قرآن کریم نے بھی اسلام کو دین اللہ کہا ہے خدا کا عطا کردہ دین اور دین اگر نظام حیات اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں نظام ترجمہ کرتے ہیں تو یہ نظام خدا بندی ہو سکتا ہے کسی رسول کا نہیں ہو سکتا رسول تو دین خدا بندی کو پہنچانے والا اس کو قائم کرنے والا اس کو متشکل کرنے والا ہے دین اس کا بنایا ہوا نہیں ہوتا وہ دین خدا کے دین کو لاتا ہے پہنچاتا ہے دیتا ہے قائم کرتا ہے اس لیے کہا کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اقتدار اور اختیار اسی کا ہے ولم ولدم ولم یا شریک الفل ملک اس کے اس اختیار اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا لہذا یہ جو تم کہتے ہو کہ فلاں ابن اللہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ خدا کے بیٹے تھے بیٹا تو باپ کی ہر شہر میں شریک ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابن اللہ کہا تو جھٹ سے تسلیس میں آ گئے باپ بیٹا روح القدس تین میں ایک ایک میں تین خدائی کا مرتبہ انہیں دے دیا لوہیت کا مرتبہ انہیں دے دیا تو کہا غلط ہے جس کے اقتدار اور اختیار میں اس کائنات میں دوسرا شریک ہی نہیں ہو سکتا اس کے لیے بیٹا کیا ضمن ایک بات آ گئی سامنے قرآن کریم نے یہودیوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ ازیر کو ابن اللہ کہتے تھے قرآن میں تو ازیر کا کسی اور جگہ ذکر نہیں آیا اور عام طور پہ وہ اعتراض بھی کیا کرتے تھے ان کے ہاں ازرا نبی گزرا ہے نبی کا لفظ وہ اپنے ہاں کے جو کہن ہوتے تھے ان کے لیے نبی کا لفظ بولتے تھے وہ نبی کا لفظ پیشین گوئی کرنے والے کے معنی میں لیا کرتے تھے اور یہ ان کے ہاں کا جو ٹیمپل تھا معبد تھا مقدس تھا اس میں ایک منصب تھا بہت بڑا کہانت کا قسمتیں بتانے والے پالیں دینے والے پیش گوئیاں کرنے والے وہ کہن کہلاتے تھے ان کو وہ نبی کہا کرتے تھے تو ایک تو ان کے ہاں وہ اگرا نبی ہیں وہ تو اگرا ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ اگرا تو, تو ہم ابن اللہ نہیں کہتے ازیر کا لفظ کہیں اور آیا نہیں تو یہ اصل میں یہ ازیر جو ہے مصریوں کا دیوتا تھا آفر وہ بیل کی سی شکل جس کی تھی وہ اس کی پرستش کرتے تھے اور اسے وہ ابن اللہ مانگتے تھے بنی اسرائیل نے مصر میں <clears throat> تمام اعتقادات بت پرستوں کے مشرقین کے جو مصر میں بستے تھے اہل مصر کے وہ سارے اپنا لیے تھے اور انہیں میں <clears throat> آسرس دیوتا کی بھی یہ پرستش کرتے تھے اسے خدا مانتے تھے یہ آسرس عبرانی زبان میں ازرا ہو گیا وہ مصری بھی اسے ابن اللہ مانتے تھے یہ بھی اسے ابن اللہ کہنے لگے یہ ہے وہ ازرا جس کو یہ یہودی ابن اللہ کہتے تھے آسرس دیوتا مصر کا اور ہماری جہالت دیکھیے ہم نام رکھتے ہیں اگر غیر یعنی کبھی کو کھڑا ہوگا سوچتا نہیں تاکید نہیں کرتا ہم کر کے کیا غیر تو جی وہ ایک نبی تھے نا سر کہاں کا لکھا گیا ہے نبیوں کے نام تو قرآن کریم میں سب نے دے دیے اس نے تو کہیں نہیں دیا یہ نبیوں میں انبیاء میں اس کا نام تو ہے نہیں <coughs> اور ظاہر کا جہاں ذکر ہے وہ ہے کہ جسے وہ اللہ کہتے تھے اور یہ ہے مصر کا اثرس دیوتا یہ ضمنی بات کہا کہ اس کے اقتدار اور اختیار میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا فلاب یا کلو شریک ان پھر ملک و خلق کل شریک کیسے ہو سکتا ہے اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے مخلوق تو خالق کی شریک نہیں ہو سکتی اور آگے ہے فقط تقدیرہ تقدیرات لیجیے سر یہ دو لفظ ہیں جن کے اندر پورا دین اور اسلام اور خدا سمٹ کے آ جاتا ہے آج بن یہ لاک ہے مغرب کا مشہور فلاسفر جس نے کہا ہے کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ فلاں قوم نے اپنے لیے کس قسم کا خدا تجویز کر رکھا تھا اور میں اس قوم کے متعلق بتا دوں گا کہ اس کا تمدن کیا تھا تہذیب کیا تھی ثقافت کیا تھے خیالات کیا تھے معتقدات بس اتنا بتا دو کہ خدا کس قسم کا انہوں نے اپنے لیے تجویز کر رکھا تھا خدا کے تصور کی اہمیت اتنی بڑی ہے اور یہ حقیقت ہے ساری بات سمٹ کر آ جاتی ہے خدا کا تصور کیا ہے تمہارے جہاں تک خدا کی ذات کا تعلق ہے وہ تو کسی کے تصور میں ذہن میں گمان میں قیاس میں آ ہی نہیں سکتا خدا کی صفات جنہیں کہتے ہیں انہیں سے اس کا تعارف ہوتا ہے انہیں صفات کی روح سے اس کا ایک تصور قائم ہوتا ہے ہمارے ذہن میں یہ جو خصوصیت ہے اسلام کی یا قرآن کی وہ یہ کہ وہ خدا کی صفات اس قسم کی دیتا ہے جن کی روح سے جو تصور قائم ہوتا ہے خدا کا وہ تصور یا اس قسم کا تصور کہیں اور سے نہیں ملتا یہ ہے مابہین امتیاز خصوصیت قرآن کی یا اسلام کی ہمارے ہاں چونکہ اسلام کے متعلق دین کا تصور ہی ختم ہو گیا اسے بھی ایک مذہب شمار کیا یہ بھی ایک مذہب شمار کیے جانے لگا ہم نے بھی اسے ایک مذہب ہی کہا ہوا مذہب اسلام کہتے ہیں ہم بھی انگریزی میں ریلیجن اس کا ترجمہ گیا کرسچینٹی بھی ریلیجن ہندو مت بھی ریلیجن اسلام بھی ریلیجن یہودیت بھی مذہب عیسائیت بھی مذہب اسلام بھی مذہب یہ اس کی ساپ میں کھڑا کر دیا انہوں نے اور اس کے بعد مناظرے ہونے لگے مذاہب عالم کے انہی میں اسلام بھی شریک ہوگی اب یہ اپنے مذہب کو اسلام کو دیگر مذاہب کے مقابلے میں افضل ثابت کرتے تھے یعنی اسلام جو مذہب ہے ہی نہیں اسے مذاہب سے زیادہ افضل ثابت کرتے تھے ثابت کیا ہو سکتا تھا وہ مذہب تو ہے ہی نہیں ہے کرے وہ اسی طرح اصل چیز یہ ہے کہ خدا کا تصور کس قسم کا دیا ہے قرآن نے یہ ہے بنیادی نقطہ عزیزہ نے مانا اسی بنیاد پہ ساری عمارت دین کی اور انسانی زندگی کی استوار ہوتی خدا کا تصور کس قسم کا دیا وہ تصور جیسا میں نے عرض کیا ہے اس کی صفات سے قائم ہوتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے صفات خداوندی کو ہی شرح و بس سے بیان کیا ہے اور وہ تو صفات دینے کے بعد یہ کہا ہے کہ فائن آمن امنسلے آمن تم کو ہی تدو اگر یہ اس کے مطابق خدا کو مانے تو سمجھا جائے گا کہ یہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں ورنہ خدا کو تو جانداریوں ملتوں کے سوا ساری دنیا مانتی ہے وہ کہتا بالکل نہیں ان کا خدا کا ماننا خدا پر ایمان ہے ہی نہیں اس خدا کا ماننا جس کا تصور اس کی ان صفات کی روح سے قائم ہوتا ہے جو اس نے خود بیان کی اپنے متعلق دوسرا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا تھا اور آج ہمارے سامنے ایک چیز ایسی آتی ہے جو ان <clears throat> صفات میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے ایسی خصوصیت کبرا جو کہیں اور نہیں ملتی خدا کے متعلق خدا کے متعلق کہیں بھی آپ دیکھیے تصور یہ ہوتا ہے کہ اسے ہر قسم کا اقتدار حاصل ہے اختیار حاصل ہے وہ جو چاہے وہ کرے اس کے فیصلے میں دم مارنے کی جا نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے مرضی مولا برہما اولا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے مقابلے آج کی اصطلاح میں اسے اتھارٹیرین گاڈ کہا جائے گا اختیار مطلق کا مالک آپ نہ کوشچن کر سکتے ہیں نہ سوال کر سکتے ہیں نہ اعتراض کر سکتے ہیں بلکہ یہ بھی نہیں کہ آپ یہ اسے کہیے کہ سمجھا ہی دیجیے حضرت یہ آپ نے کیوں حکم دیا ہے سوال نہیں ڈکٹیٹر سے پوچھ کون سکتا ہے ساری دنیا میں جہاں بھی خدا کو مانا جاتا ہے خدا کو ایک ڈکٹیٹر کی شکل میں مانا جاتا ہے میں نے اتھارٹیرین اس لیے کہا کہ ذرا ڈکٹیٹر شپ سے کچھ لوگ جھیپ رہے ہیں آج کل اس کی بجائے اتھارٹی انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے فرق کیا ہوتا ہے تو اسے اتھارٹیرین کہا جاتا ہے ساری دنیا میں خدا کا یہی تصور تھا ہمارے ہاں جو آئے تو میں نے کہا ہے نا کہ ہم نے سارے تصورات ان سے لیے ہیں قرآن کی روح سے جو تصور کام ہوتا ہے وہ ہے ہی نہیں ہمارے ذہنوں میں تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یورپ نے عیسائیت یہودیت کے متعلق انگریزی زبان میں جب ترجمے کیے تو خدا کے لیے لارڈ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا لارڈ تو لارڈ سے تو آپ سمجھتے ہی ہیں اگلی نسل تو شاید نہ سمجھے ہم تو جانتے ہیں جب لاڈ صاحب کہندے سن تو مطلب کی ہوں گے لارڈ آف دی کنگ دیکھا آپ نے کتنی بڑا اتھارٹیرین گاڈ نظر آتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں قرآن کریم کے جو ترجمے ہوئے وہاں بھی رب کا ترجمہ لارڈ کیا جاتا ہے الحمدللہ ہے رب العالمین ترجمہ اس کا ہوتا ہے یہ یہی الفاظ کیوں نہ سنا دوں یہی جس جو ترجمہ بھی آپ لے لیں گے انگریزی کا معاف رکھیے گا آج کچھ خراش ہو رہی ہے میری الحمد للہ رب العالمین پریز بی ٹو اللہ the lord of the world lord of the اور وہ جتنا کوئی اس کو زیادہ لارڈ مانتا جائے اتنا ہی زیادہ خدا پرست تسلیم کیا جاتا ہے قرآن نے آ کر یہ کہا یہ تو نہیں کہ یہ پہلی دفعہ کہا وہی کی روح سے تو پہلے بھی تمام انبیاء کرام کی طرف وہی آتی تھی وہی کی روح سے تو اسی خدا کا تصور دیا گیا تھا جو تصور آخر میں قرآن میں ہے لیکن چونکہ وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں نہیں رہی اور ان کے بھی ترجمے در ترجمے ہوتے چلے آئے یہ چیز کہ وہ مذاہب کیا ہیں ان کی کتابوں کے ساتھ کیا ہوا وہ میری کتاب ہے مذاہب آس مذاہب عالم کی آسمانی کتاب ہے اس میں ساری تاریخ دی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی کتاب اپنی اصلی شکل میں اس دنیا میں موجود ہو اور اس کی گواہی وہ اہل مذاہب خود دیتے ہیں ہے نہیں ہمارے پاس تو اس لیے وہاں تو اس کی تلاش غلط ہے قرآن کریم اپنی اصلی شکل میں تھا انہوں نے بھی یہ لاڈ ترجمہ کیا اتھارٹیرین گارڈ کا تصور انہوں نے دیا اور عقیدہ یہ ہے آج کی اس طرح میں میں کہوں گا قرآن نے پہلی دفعہ آ کے یہ خدا کے متعلق کہا کہ اتھارٹیرین گارڈ نہیں کانسٹیٹیوشنل گارڈ کہیں گے کہ یہ کیا کر دیا تم نے میں نے تو کچھ نہیں کر دیا یہی جو میں نے کہا ہے پہلی چیز اس نے کہی نلزی لہو ملک سماوات والارض ساری کائنات کے اندر اقتدار اور اختیار اسی کا ہے دیکھتے ہیں نا آپ کو لاڈ والا تصور آ رہا ہے ذہن میں غلام یق اللہ شریک فل ملک اور اس کے اختیار میں اقتدار میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے تصور آیا نا اتنا بڑا وہ خلق کل شعین ہر شے کو جس میں انسان بھی شامل ہے اس نے پیدا کیا ہے اس کی مخلوق ہے یہ اس لیے یہ شریک نہیں ہو سکتے تو اس سے یہ تصور آیا اتنا بڑا اتھارٹیٹو تصور آتا ہے اس سے اس سے قائم ہوتا ہے لیکن فکرا ختم نہیں ہوا خلا کا کل شعین تخلیق کیا اس نے ہر شے کو فقدرہ تقدیرہ اور ان سب کے لیے قانون اور پیمانے اور اندازے اور معیار مقرر کر دیے جو کبھی نہیں بدلیں گے جن کو ہم بھی نہیں بدلیں گے میں نے کہا نا کہ آج کی اصطلاح میں اتھارٹیرین گاڈ کی بجائے کانسٹیٹیوشنل گاڈ آپ کہیں گے اور میں نے کہا تھا نا کہ یہ دو لفظ آ گئے ہیں جن میں سارا تو صبر سمٹ کے آ جاتا ہے خلق یعنی میں عرض کر رہا ہوں میں نہ کیا عرض کروں معاف رکھیے گا مجھے تو کچھ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نم لہو من کو سماوات ولم ولم یت تخیص غلط ولم یت الحو شریک شریکن فل ملک دیکھا نا یہ ایک ایک لفظ سے اتنی بڑی اتھارٹی ناکام ہو رہی ہے صاحب کائنات میں کوئی شریک ہی نہیں ہے اس کے اقتدار و اختیار کا خلا کا کللہ شائن اس لیے کہ وہ خالق ہے ہر شہر کا قائم ہوا ذہن میں یہ تصور ایک لارڈ کا اتھارٹی کا اتھارٹیرین گاڈ کا اور کہا فقدر فا کیا بات ہے اس سے فقدر تقدیرہ پیدا کرنے کے بعد ہر ایک کے لیے قانون مقرر کر دیا اور قانون ایسا مقرر کر دیا جسے ہم بھی نہیں بدلیں گے واہ سب کے جائیے دے ہے نا جبھی کون جی کر دا اس تضاد کو دیکھیے معاف رکھیے جو کیا کہوں میرا تو جی چاہتا ہزار بار براہ لہو من کو سما دے بات او فلام بلام لہو شریک الفل ملک ایک طرف تو یہ کیفیت اقتدار و اختیار کی اور اس کے بعد وہ کردرا ہو سکتی پھر ہم نے ہر شے کے پیمانے اندازے معیار قانون مقرر کر دیے اور یہ لا تبدیل علیہ کل اللہ ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی ہم بھی تبدیلی نہیں کریں گے وہ اتنا بڑا صاحب کتنی بڑی پابندی اپنے اوپر عائد کر رہا ہے ہر شہ کے لیے قانون اور معیار مقرر کر دیا اور ہم بھی نہیں بدلیں گے اس کو عزیزان من دیکھ خدا کا یہ تصور کہیں اور ملتا ہے آپ کو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خصوصیت یہ انفرادیت ہے اس تصور کی اس کی روح سے خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کس بنا پہ رہ جاتا ہے اس کے قوانین کی بنا پر جب اس نے دخل ہی نہیں دینا کسی معاملے میں قانون بنا دیے اور ان میں وہ کہتا ہے کہ ہم دخل نہیں دیں گے ہم انہیں بدلے گے تبدیل نہیں کریں گے تو ہمارا تعلق تو رہ گیا قوانین خدا بندی کے ساتھ صرف آج بھی مملکت کے اندر جو قانون چلتا ہے ہم کبھی پوچھتے ہی نہیں کہ کس پارلیمنٹ نے اس نے اس کو بنایا تھا وہ پارلیمنٹ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ صاحب قانون بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے ویسے بھی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی اس چیز کے پوچھنے کی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ قانون ہے اس کا اتباع ہم نے کرنا ہے اس نے قوانین بنا دیے جہاں تک انسانوں کا تعلق جہاں تک خارجی کائنات کا تعلق تھا وہ تو یہ جو ڈسکور کرنے والے علوم کے ہیں وہ ایک ایک قانون کو اس میں سے ڈسکور کرتے چلے جاتے ہیں منکشف کرتے چلے جاتے ہیں جہاں تک انسانی دنیا کا تعلق تھا وہ قوانین اس نے اپنی الکتاب کے اندر دے دیے کتاب کے معنی ضابطۂ قوانین ہوتا اور اس کے بعد خود اپنا اختیار یہاں تک ہی رکھا کہ یہ قوانین جو ہم نے دیے ہیں یہ اٹل اسی طرح سے چلتے رہے ان میں کسی قسم کا کوئی نقص یا حرج واقعہ نہ ہو اس نے اس اپنی یہ جو ملک کہا ہے مملکت کہا ہے اقتدار کیا دائرہ اقتدار کہا ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا ایک تو عالم امر ہے جہاں وہ کائنات کی تخلیق کرتا ہے اشیاء کی تخلیق کرتا ہے ان کے لیے قانون متعین کرتا ہے یہ وہ عالم امر کا ہے <clears throat> جس میں وہ کسی اور کے قاعدے قانون کا پابند نہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ وہاں یہ کس طرح کرتا ہے اسی لیے اس دائرے کے متعلق اس نے کہا کہیں کہا کہ یہ تو میں مایورین جس طرح ہمارا ارادہ کرتا ہے وہاں ہم کرتے ہیں حکم دیتے ہیں یا فالو مایو شاہ جیسی ہماری مشیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں تو ہونا ہی یہ چاہیے وہاں ہے کون اور جس سے وہ مشورہ کرتے تھے وہاں اس کسی پابندی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اپنے ارادے اور مشیت کے مطابق جس چیز کو جس طرح سے چاہتا ہے اس کی تخلیق کرتا ہے یہ ہے اس کا عالم امر اور جس طرح اور جی کرنے کے معنی کیا ہے اس نے تو خود بتایا ہے دو بٹا ایک سو سترہ یہ خود سائنٹسٹ بڑے بڑے جو ہیں اس کائنات کے اندر جو خدا کا قانون یا قوانین فطرت رائج ہیں ان کے متعلق ایک ایک کے متعلق وہ تحقیق کر رہے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں <clears throat> یہ کیسے کام کر رہا ہے <clears throat> اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ کرتے کرتے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں اسے law of cause and effect کہتے ہیں کاز یہ ہوتا ہے یعنی ہر نتیجہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا ایک سبب ہوتا ہے کاز ہوتا ہے اس کا کائنات کے اندر یہ چیزیں ہیں اور اس کو وہ اس کی تحقیق کرتے چلے جاتے ہیں ڈسکور کرتے چلے جاتے ہیں یعنی کوئی قانون بناتے نہیں ہیں یہ سائنٹسٹ فلیون کا بڑا اچھا فکر ہے we do not write the book of nature we only read it بہت خوبصورت ہے ہم کتاب فطرت لکھتے نہیں ہیں ہم کتاب فطرت کو پڑھتے ہیں یہ پڑھتے پڑھتے جب پیچھے چلے جاتے ہیں اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کائنات وجود میں آئی تو ٹھٹم بھر کے کھلو جانے معاف رکھیے گا بات یہی بنتی ہے وہاں حیرت ہی حیرت ہوتی پھر بات اور طرف چلی جائے گی جہاں قرآن نے سدرت المنتہا کہا انتہائی حیرت یہ بات کہ اس سے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ یہ کاز ہو تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے اب جب ابتدا ہے کائنات کی تو وہاں وہ کیا کریں گے یہ کس طرح وجود میں آ گئی وہاں جا کے یہ سب حیرت میں ہوتے ہیں کہ یہ یہ مقام وہ ہے جس سے ہم آگے جا ہی نہیں سکتے اس ایفیکٹ کا یعنی نتیجہ تو سامنے ہے یہ اتنی بڑی کائنات ہے اس کائنات کا ابھی تک ذہن انسانی احاطہ ہی نہیں کر سکا خود جتنی موجود ہے اس کا بھی احاطہ نہیں کر سکا نیوٹن تو کہتا ہے کہ ہم علم کے سمندر کے کنارے پہ گھوگے چن رہے ہیں سیپیاں چن رہے ہیں علم کا سمندر تو ابھی آگے آتا ہے لیکن جتنی کائنات کا احاطہ کر چکے جیمز جین تو کہتا ہے دی ایکسپینڈنگ یونیورس پھیلتی چلی جا رہی ہے یونیورس اس نے کیا کہنا تھا چودہ سو سال پہلے کا ایک عرب کہتا ہے وہ یزید فی خل کے ہم اپنی تخلیق میں اضافے کرتے چلے جاتے ہیں رہتا ہے آئینہ ابھی دان نقاب میں وہاں پہنچنے کے بعد یہ جو سلسلہ کاز اینڈ افیکٹ کا ہے وہاں ایفیکٹ کے سامنے ہے یہ کائنات محسوس اس کا کاز کوئی معلوم نہیں اور یہ مقام ہے جہاں اس نے کہا بدی اس سماوات ود ارب بدا کے معنی ہوتے ہیں نتھنگ نیس سے کسی چیز کو وجود میں لے آنا ہر شے جو وجود میں آتی ہے پہلے کوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ملاتے ہیں اس طرح سے ایک نئی چیز بن جاتی ہے اسے عربی زبان میں خلق کہتے ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ایک خاص نسبت سے ملائیے پانی کا قطرہ وجود میں آ جاتا ہے تو وہ پہلے دو چیزیں موجود ہوں گی تو پانی کا قطرہ ملے گا نا لیکن سوال یہ ہے کہ ہائیڈروجن کیسے آ گئی وجود میں اس کے لیے عربی زبان میں لفظ ہے وہاں پہنچنے کے بعد اس کنارے پہ جہاں جمعی حیرت کھڑے تھے وہاں اس نے کہا کہ کیا سوچ رہے ہو بدیو سنا آتے والا اندر وہ نسنگنیس سے عدم سے اشیاء کو وجود میں لانے والا ہے صرف وہ مقام ہے جہاں کاز نہیں ہم معلوم کر سکتے اور ہونا بھی چاہیے اس سلسلے کو پیچھے لے جائیے کہیں تو کوئی مقام ایسا آئے گا ہی نا کہ پیچھے کاز نہ ہو اور افیکٹ ہو یہ ہے اس کی صفت بدی اور اس کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے وہ ایزا قزا امرن جب وہ ہمارے الفاظ میں یہاں امر کا لفظ ہے ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کوئن یقول لہو کن بس وہ اتنا ہی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا فیقون ہو جاتی ہے کھانا آتا ہے وہاں عربی زبان میں جہاں کوئی تو سزوراتی چیز محسوس شکل اختیار کر رہا ہے یہ تو وہ عالم ہے کہ جہاں کے جہاں کسی قاعدے اور قانون کا وہ پابند نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا قانون وہاں چل ہی نہیں سکتا قانون وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں کاز سے ایفیکٹ آتا ہے وہ مقام ایسا ہے جہاں کاز نہیں ہے کوئی افیکٹ ہے وہاں اس نے کہا کہ وہاں کے متعلق تو تم اتنا ہی سمجھ لو تم صرف کاز سے افیکٹ سمجھ سکتی ہو وہ مقام ایسا ہے جہاں کاز نہیں افیکٹ ہے وہاں کے متعلق یہ سمجھ لو کہ وہاں تو یہ کم و ماجرید و یف و ماجشا اور جب وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو پھر خالہ کا کلّا شائن آ گئی یہاں کا ہو تقدیر پھر اس کے متعلق ہم قانون بنا دیتے ہیں کہ اب کوئی افیکٹ کاز کے بغیر ظہور پہ نہیں آئے گا یہ جو قدرا کا لفظ ہے ہر پرانے کریم میں قانون کا لفظ نہیں آیا اور یہ بڑی چیز کون سی چیز بڑی نہیں ہے اس یہ آف دال رے جو ہے جہاں سے یہ قدرہ اور تقدیر ہے عربی زبان میں اسی مادہ کاف دال رے سے تقدیر کا جو لفظ ہے ایران ایمان بڑے ذرا زیادہ غور طلب ہے یہ چیزیں اتفاق سے آ گئی ہیں سامنے بیان ہو جانی چاہیے جو شے بھی وجود میں آتی ہے وہ مکمل طور پر بنی بنائی نہیں ہوتی <clears throat> بیج جو ہے وہ بنا بنایا درخت نہیں ہوتا اس میں درخت بننے کی صلاحیت ہوتی ہے درخت بھی اپنی تکمیل تک نہیں پہنچا میں درخت بن جانا تو کوئی شے نہیں ہے درخت میں پھل لگے گا یہ جو پھل لگنا ہے یہ بیج کا منتہا ہے یعنی بیج کے اندر یہ صلاحیت امکانی رکھ دی گئی اسے پوٹینشیلٹی کہتے ہیں انگریزی میں یہ پوٹینشیل خصوصیات میری بچیاں سمجھیں گی ان کو جو طالب علم ہیں یہ پوٹینشیل خصوصیات ایکچولاز ہوتی چلی جاتی ہیں ہوتی چلی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے انتہا پہ پہنچ جاتی ہیں میں نے ابھی عرض کیا کہ آم کی گٹھلی اس کا اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ آم کا پھل بن جائے اس سے آگے کچھ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں اس کے آگے نہیں ہے کچھ انتہا ہے عربی زبان میں غور سے سوئی نے من مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں وہ عرب یہ اس گٹھلی کی تقدیر کہتے تھے پھل گٹھلی کی تقدیر پھل ہے یعنی جو کچھ بننے کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس کا وہ کچھ بن جانا یہ اس کی تقدیر کہلاتا ہے دیکھ رہے ہیں لفظوں کا استعمال جب بگڑتا ہے تو بات کہاں پہنچ جاتی ہے دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تقدیر کا لفظ کہاں بولا جاتا یعنی جس میں نہ کوئی ہمارا دخل ہو نہ اختیار ہو نہ قاعدہ ہو نہ قانون ہو ایسی ہو جائے میاں تقدیر ہی ہو جائے گی تقدیر پھوٹے تقدیر جو لکھا ہوئے گا تو مل جائے گا روز تقدیر کا لفظ ہم بولتے ہیں اس مقام سے یہاں نہ کوئی قاعدہ نہ کوئی قانون نہ یہ کہ کیا بننا تھا کیا بن گیا کچھ نہیں جو جیسے یوں ہو گیا اور جو آگے کہا جائے کہ یہ کیسے ہو گیا تو خدا کی مرضی اب آپ سوچیے عزیزہ نے مان کہ قرآن کریم کے الفاظ پر جسے میں کہا کرتا ہوں علامہ نے جو مجھے سمجھایا محاورہ عرب کی روح سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے قرآن سمجھا اسی طرح جا سکتا ہے جو یہ پتا چلے کہ یہ قدرہ و تقدیرہ جو قرآن نے کہا ہے قدرہ تقدیرن سمجھا جائے کہ اس زمانے کا عرب اس لفظ سے سمجھتا کیا تھا انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا حضور سے سرکار سمجھا تو دیے یہ کیا کیا آپ نے لفظ بول دیا قدرا ہو تقدیرہ تقدیر تو ہم مانتے ہیں جی مقدر لکھی ہوئی ہوں ہے تو یہ کیا بات ہے یہ لکھی ہوئی کیا چیز آپ کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں پوچھا حضور سے اس لیے کہ ان کی زبان میں یہ باتیں آ روز وہ روز بولتے تھے ان معنوں میں قرآن اس صورت میں سمجھ میں آ سکتا عزیزہ نے مان جب یہ معلوم ہو کہ عرب ان الفاظ کا اس دور میں کیا معنی مفہوم لیتے تھے ساری بات واضح ہو جاتی ہے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں رہتی تفسیروں کی ضرورت ہو تو کتاب مبین کیا ہوئی تفسیر ایک ہی تفسیر ہے قرآن کے ایک آیت کا مفہوم دوسری آیات کی روشنی میں یہ خود قرآن نے بتایا کہ میرے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے اسی لفظ تقدیر کو لے لیجیے تو زیدہ نے من ساتھ ساتھ میں کہتا چلا جاؤں آپ کے آپ احباب کو آسانیاں ہو جائیں میں نے اپنے لغات القرآن میں ان الفاظ کے معنی اس طرح سے متعین کر کے بتائے ہوئے کہ اس زمانہ ظہور نزول قرآن کے زمانے میں عرب ان سے کیا مفہوم لیتے تھے اور اس کے بعد جو میں نے پھر اب یہ سلسلہ شروع کیا تفسیر کا تو قرآن نے خود کہا ہے تصریف آیات سے ہم اپنے معنی واضح کرتے ہیں تصریف آیات کے معنی ہوتے ہیں پھر پھر کے ان کو لانا مختلف مقامات پہ بیان کرنا مطالب الفرقان مرتب ہی میں نے اس طرح سے کی اور اس کے بعد آب احباب کی سہولت کے لیے طویل القرآن بھی اب شائع ہو گئی کسی ایک لفظ کے متعلق یا قرآن کے ایک تصور کے متعلق اس میں میں نے یہ سارے قرآن کے حوالے دے دیے ہیں کہ کہاں کہاں یہ لفظ آیا ہے دیکھ لیجئے ان حوالوں سے لغات سے ابتدائی مفہوم ذہن میں لے آئیے تصویر سے یہ دیکھیے کہ قرآن کے کس کس مقام پہ یہ لفظ آیا ہے وہ آیات اکٹھی کر لیجئے بنیادی معنی وہاں سے لے لیجئے قرآن واضح ہو جاتا ہے دے میں اب حالانکہ گلا شین قدر یہ تقدیر بھی جہاں پہنچنا ہے اس نے تکمیل تک انتہا تک پہنچ کے بننا ہے جو کچھ بننے کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا وہ یوں ہی بنتی قدر ہوں اس کے لیے قاعدے مقرر ہیں قانون مقرر ہے ان قائدوں کے مطابق اگر یہ چلتی جائے گی تو یہ اپنی تقدیر تک پہنچ جائے گی عجیب چیز ہے کہ انگریزی زبان میں ایک لفظ آیا میں نے دیکھا کہ وہ کہاں اونچی نگاہ پہنچ یہ بن جائے گی تقدیر انگریزی میں اس کو ڈیسٹینیشن کہیں گے نا آخری مکان اس کا جہاں پہنچنا ہے منزل آخری منزل ڈیسٹینیشن اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں انہوں نے ڈسٹنی کا لفظ لیا ہے اور اس کے معنی مقدر کے جو قسمت کے لیے ڈیسٹینیشن سے ڈسٹنی وہ تو لے ہے اور ہم کے جن کے ہاں یہ لفظ اس معنی میں آیا تھا ہم نے کبھی اس لفظ کو ان معنی میں استعمال ہی نہیں کی ہم جب ڈسٹنی کہیں گے تو ہمارے نزدیک بھی وہی تقدیر ہوگی جو متھے متھیلا لکھے آیا فوٹو پیدا ان کے ہاں بھی ڈسٹنی کا لفظ فیٹ کے ہی معنی میں آتا ہے وہ بھی بھول گئے کہ یہ اصل میں ڈیسٹینیشن اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ یہ قانون خدا کا کیا ہے قدرا ہوں ہوں تقدیرہ اس کی تقدیر کے لیے ہم نے پیمانے اذان معیار قانون مقرر کر دیے ہیں اس کی تقدیر کے لیے یعنی جو کچھ بننا مقصود ہے اس کا انتہا میں پہنچ کر اس کے لیے قانون مقرر کر دیے قدر تقدیر اور دوسری جگہ ایک آیت میں <clears throat> کیا بات ہے eighty seven over two three اللہ زی خلا کا فصو جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دے جی چاہتا ہے قرآن کی یہ آیتیں آئیں فرصت ہو نصاب کی بات ہو میں عرض کروں کیا کہہ گیا خلاقہ میں نے کہا ہے خلا کا کے معنی ہوتے ہیں مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک نئی چیز بنا دینا ہائیڈروجن اور آکسیجن کو یوں جمع کر کے پانی بنا دینا لیکن ہائیڈروجن اور آکسیجن خاص پروپورشن سے ملے گی تو پانی کا کترا بنے گا یہ نہیں ہوگا کہ آپ اتنی ہائیڈروجن لے لیں اور اتنی آکسیجن جتنی جی چاہے لے لیں ان کو ملا دیں تو وہ پانی کا گلاس بن جائے بالکل نہیں اس میں سے جتنا جتنی وہ بلک میں پڑی ہوئی ہے آپ کے ہاں اس میں سے تراش کر اس پرپورشن کے مطابق دو چیزوں کو آپ لیں گے تو پھر بنے گی تیسری چیز